حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میت کو دفن کرنے سے فارغ ہوتے تو اس کے پاس کھڑے ہو کر فرماتے اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو اس کے لیے سوال و جواب کے موقع پر ثابت قدمی کی درخواست کرو کیونکہ اب اس سے سوال کیا جائے گا مشکات المصابی حدیث نمبر 133 سو